حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول صلی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا یا تو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں یا ان کی نظریں ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی سننے داود حدیث نمبر نو سو بارہ